شدہ والد و دادا کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے اگر اس بارے میں ان کی کوئی وصیت نہ ہو جی جی حج بدل اصل میں دو قسمیں شرعی اور اصل حج بدل اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص پر حج فرض ہے وہ بیمار ہے حج نہیں کر سکتا یا اتنی عمر کو پہنچ گیا لاغر کہ حج کا سفر نہیں کر سکتا اور پیسے ہیں ایسی صورت میں اپنی زندگی میں کسی کو حج کے پیسے دے کر کے حج کروا لے ایک صورت یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ مالدار آدمی ہے تو وسیعت کر دے کہ بھائی مجھ پر حج فرض تھا کسی عوارث کی وجہ سے میں نہیں کر پایا تو میری طرف سے حج کرا دیا جائے اصل حج بدل یہ اور اس کے مسائل بڑے سخت ہیں کسی ایسے آدمی کو بھیجا جائے جو حج کے مسائل جانتا عالم بھی ہو حج کے مسائل جانتا اس لیے کہ اگر کسی عام آدمی کو حج بدل پر بھیجا جائے اور اس شخص نے اگر حج فاسد کر دیا کوئی ایسا کام کیا جہالت میں حج فاسد ہو گیا تو جس نے حج کو بھیجا یہ پورے حج کا تاوان اس سے وصول کرے گا عمر لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمیں حج بدل پہ بھیجیں آپ مگر کسی کو اگر مسائل معلوم نہ تو کوئی پیشکش نہیں کرے گا کہ مجھے حج بدل پہ بھیجیں اگر حج بدل غلط ہو گیا فاسد ہو گیا کسی طریقے سے تو یہ پورا جو حج بدل کا خرچ اس نے دیا ہے یہ اس کو واپس دیا جائے گا میں افسوس ہے میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا ایک صاحب نے اشتہار دیا کہ حج بدل کے لیے میں تیار ہوں جسے بھیجنا ہو جلدی کیجیے ورنہ بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں بھائی بہت سارے لوگ رابطہ کر رہے ہیں تو کسی سے رابطہ کر لیا ہو تو اخبار میں اشتہار دینے کی کیا ضرورت تو اخبار میں اشتہار دیا کہ حجے بدل کے لیے کسی کو بھیجنا ہو تو میں تیار ہوں اور جلدی کیجیے گا اگر مجھے نہیں بھیجیں گے آپ تو بہت سارے لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں میں یا پھر ان کے حج پر چلا جاؤں گا تو حجے بدل شرعی یہ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد نے پیسہ بھی نہیں چھوڑا وسیعت بھی نہیں کی اور ان پر حج بھی فرض نہیں اور اگر اس کی اولاد حج کر لے تو عدی شریف میں ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے کہ حضور میری اماں نے حج نہیں کیا میں اگر ان کی طرف سے حج کر لوں تو کیا جائز ہوگا فرما ہاں تم اپنی اماں کی طرف سے حج کر لوں تو انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے حج کیا یہ حج کی دوسری قسم جو پہلی قسم ہے حج کی جس سے اس کے والد یا والدہ کا حج ادا ہو اس میں یہ ہے کہ جب احرام باندھے تو جس کے لیے حج کر رہا اس کے نام سے باندھے کہ میں فلاں ابن فلاں کی طرف سے احرام باندھا تلبیہ جب پڑھے اسی کی طرف سے تلبیہ پڑھے جب طواف کرے طواف میں بھی اس کی نیت کرے کہ میں اس کی طرف سے طواف کر رہا ہوں جب رمی کرے تو اس کی طرف سے کرے جو کام کرے اس کی طرف سے کرے اور پھر اس کو ثواب پہنچا دے کہ میں نے جو حج کیا یہ اللہ تبارک کا تعالی فلاں کرو اس کا ثواب پہنچا دے لیکن جس نے شرعی حج بدل کیا ہے اس کا اپنا حج ادا نہیں ہوگا حج بدل جو ہے جس کی طرف سے کیا وہی قربانی بھی اسی کی طرف سے کرے گا اگر اس نے تمتو کیا ہے تو قربانی بھی اسی کی طرف سے کرے گا کہ جس کی طرف سے وہ حج بدل کر رہا اور کسی صاحب کو حجے بدل کرنا ہو تو بہار شریعت کا چھٹا حصہ اس میں ایک پورا سبجیکٹ ہے اس بات کا ایک پورا عنوان اس کے ایک ایک حرف کو یاد کر کے حج بدل کرے تاکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے